ابسا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آیا اور تم کو کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت کو سنے تو نصیحت اس کے کام آئے جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تم اس کی فکر میں پڑتے ہو حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہ سدھرے اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو ہر کس نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے یا دہانی حاصل کرے وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرم ہے بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں کاتبوں کے ہاتھوں میں معزز نیک برا ہو آدمی کا وہ کیسا نا شکر ہے اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے ایک بون سے اس کو پیدا کیا پھر اس کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں لے گیا پھر جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا ہر کس نہیں اس نے پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے ہم نے پانی برسایا اچھی طرح پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات کے طور پر پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گی کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے خوشی کرتے ہوئے اور کچھ چہروں پہ اس دن خاک اڑ رہی ہوگی ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی یہی لوگ منکر ہیں ڈھیٹ ہیں